السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى صحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد اج کے خطبے کا موضوع تھا اسباب دفع البلاء یعنی بلاؤں کو ٹالنے والے اسباب وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور بلاؤں کو تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے قبل اس کے کہ خطبے کی ترجمانی میں آپ کے سامنے کروں دو باتوں کی تمبی کے لیے مجھے کہا گیا ہے پہلی بات کی تمبی یہ ہے کہ جب آپ لوگ مسجد کے اندر آئیں تو تحیت المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھیں اللہ کے سیدہ دخلا کہخلاد المسجد فلاح یدلی ستہ یرکا ارکاتین جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے ہم میں سے اکثر بھائی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کر کے دو رکعت یا چار رکعت سنت پڑھتے غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز سے متعلق یہ تمبی ہے کہ جماعت قائم رہتی ہے ہمارے بہت سارے بھائی آتے ہیں اور جماعت میں شامل ہونے کے بجائے الگ سے سنت پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے جماعت کھڑی ہے جماعت میں آپ شامل ہو جائیے سنتیں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد پڑھ لیجئے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیجئے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ادا وقیمتی صلاحت و فلاح صلاحت المکتوبہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے جماعت میں شامل ہو جائے جماعت کا درجہ اونچا فرد نماز ہے سنت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں اس بات کی تمبی بار بار کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دامین ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے وہ اعلان یہ کہ آج انشاءاللہ شاء اللہ جبیر سینٹر میں شیخ توصیف الرحمان راشدی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں عالم اسلام کے اردو زبان کے بڑے دہائی مبلغ اور خطیب ہیں آج ان کا جبیل دعویٰ سینٹر میں پروگرام ہے موضوع بہت اہم ہے سیرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی زندگی کے درخشاں اور چمکتے پہلو اس موضوع پر انشاءاللہ شاء خطاب کریں گے اسے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں اثر کی نماز دعویٰ سینٹر میں پڑھیں اور اس اہم بیان سے آپ لوگ مستفید ہوں خطبے میں شیخ محترم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کے بندو اے ایمان مارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی بات کہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اللہ کے بندو یہ بات جان لو کہ دنیا یہ امتحان اور آزمائش کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ جی خلق الموت والحیات لی ابلو حکم عیم حسن و عملہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے یعنی تمہارا امتحان لے تمہاری آزمائش کرے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ کون عمل انسان کا زیادہ اخلاص والا ہے اور کون عمل زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کا پتہ چلے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف بھی کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جیسا کہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے اور جو راضی ہوتا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ناراض ہو جاتا ہے یہ سو ترمیزی کی حدیث ہے آزمائشوں کی صورتیں اور اس کی شکلیں بہت ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کبھی کبھی انسان اپنی ذات کے بارے میں آزمایا جاتا ہے کبھی اپنے بال بچوں کے بارے میں بیوی کے بارے میں رشتے داروں کے بارے میں کبھی مال کے بارے میں اس کی آزمائش کی جاتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے بلکہ بہت ہوتا ہے کہ بندے کی آزمائش نعمتوں سے ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ جب نعمتوں سے آزمائش ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور جب پریشانیوں کی آزمائش ہوتی ہے تو کم سے کم انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس لیے نعمتوں کی آزمائش سلب صالحین اس کو بہت بڑی آزمائش سمجھتے تھے ان یہ آزمائشیں ضرور واقع ہوں گی لیکن یہ بات یاد رہے کہ آزمائشیں وقتی ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں کیونکہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے مختصر ہے ختم ہو جائے گی اور دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے آزمائشوں میں بڑے فوائد ہیں انہیں فوائدوں میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی مفرت کا سبب ہے نمبر دو آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے جنت کے اندر ایسا درجہ رکھتا ہے جس کو بندہ مومن اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پا سکتا ہے تو اللہ ہر براہمن اس کی آزمائش کرتا ہے اور جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ عظیم مرتبہ وہ عظیم درجہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا حدیث سنیے بہت پیاری حدیث ہے ترمزی کی روایت ہے کہ اللہ کے سور ماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ابامین جب آزمائش والوں کو ثواب دینا شروع کرے گا تو وہ لوگ جو نعمت والے تھے وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے چملوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور وہ صبر کرتے تو آج ان کو بھی مقام حاصل ہو جاتا اے مومنوں اصل ہمارے لیے یا انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرے کبھی آزمائش نہ مانگے کیونکہ آزمائش بڑی کڑی ہوتی ہے سخت ہوتی ہے کبھی کبھی انسان آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اس لیے آزمائش اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ انسان سے نہ مانگے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرے اللہ کے اصول اور سب کے حدیث ہے لوگوں دشمن سے ملاقات کی امید نہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو اور جب تمہاری ملاقات ہو جائے دشمن سے تو تم صبر کرو یہ کی کروائے تھے صبح و شام کے اسکار میں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ اسلق العافیہ فی دنیا والا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اللہ اسلق اللّہ والعافیت فی دینی وہ دنیا یا حلیما لمبی حدیث سے لمبا ذکر ہے کہ ہمارے بھی اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دین میں دنیا میں اہل اور مال میں تو ہمیں عافیت نصیب فرما اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے ہم مردوں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کچھ ایسے اسباب بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اگر وہ مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا لیتا ہے انہیں میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کا اللہ ابرامین کی ذات پر مکمل اور کامل ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ان اللہ عن الدین امن کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ذریعے سے دفاع کرتا ہے جو اہل ایمان ہیں اللہ ان کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے دوسری بات یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی ذات پر جتنا زیادہ اس کا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کی مصیبتوں کو ٹالتا رہتا ہے اور انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے ایک بندے مومن کو کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے اختیار کیا ہے اسی کے اندر خیر ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے خیر کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے لیے خیر کیا بھلائی کیا اللہ کے قدیث ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ خیر ہی کا ہوتا ہے اور یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے ان اصابت ہو سرا شکر اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا تو اس پر بھی اجر ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر ہوتا ہے اللہ پر توکل اس کے ذریعے سے بھی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے اسباب اختیار کرے بیمار ہے دوا کرے اللہ پر توکل رکھے کہ اللہ ہی مصیبتیں دور کرے گا دوا صرف ذریعہ اور سبب ہے جو اللہ پر توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اللہ کے ارشاد و میں توکل اللہ فوا حسب جو اللہ پر توکل کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے مصیبتوں کے دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور حرام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے اسی طریقے سے انسان اللہ ہر غلامین کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اب میں عجیب المسترہ ادا وہ ایک شفسو کون ہے جو مستر علی یعنی بیکس کی دعا کو سنتا ہے اور کون ہے جو اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایک مومن کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے خوشحالی میں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خوشحالی میں انسان اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اللہ کے سلقدی سے منصر رہو سی سیجب اللہ الہ اند شدا دیول قرب فلی پھر دعا پھر رکھا جو اس بات کو چاہتا ہے یا اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگیوں میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے خوشحالی میں انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے نعمتیں ہیں مال ہے دولت ہے بیوی ہے بچے ہیں منصب ہے تنخواہ ہے نوکری ساری چیزیں ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے خوشحالی میں اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو تنگی اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اس طریقے سے ہمیں انشاء اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہماری اور آپ کی زبان لا کے ذکر سے معمور رہنی چاہیے اس سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے یہ یون علیہ السلام ہے مچھلی کے پیٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سے دعا کی اللہ اربان فوراً ان کی دعا قبول فرمائی فصب نہ الحین الغم ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو ہم نے غم سے نجات دے دیا وہ قیدا علی کن جل مومنین اسی طریقے سے مومنوں کو ہم نجات دیتے ہیں تو دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے انہیں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے وہ دور رہے اللہ کے سر قدیث اے فضی اللہ حفاظت اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت اللہ کے دین پر عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا اور جو اللہ رب العربی نے منع کر دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ کی طرف عنابت کرنا اللہ ابلامین کے دربار میں آنا وہ انیب رب کم اسلم اے لوگوں اللہ رب العامن کے پاس دوڑ کر کے آؤ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ بھلائی اور نیکی کی طرف پڑھ کر کے واپس آ جائیں اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نڈر ڈالیں اپنا محاسبہ کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے ہم سے گناہ ہو رہا ہے تاکہ ہم اس گناہوں کو چھوڑ دیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے میں سب سے بڑا اور اہم سبب خاموشی والا اور تنہائی والا صدقہ ہے اللہ کے سلک حدیث ہے ثنائی المعروف تقی مسار یا سو جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے بھلائیاں کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے وہ صدقہ تو صرف رت غذبرب خاموشی والا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور سلا رحمی انسان کے عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے تو انسان کے دفتر میں ایسی نیکیاں ہونی چاہیے صدقات و خیرات جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہو حتیٰ کہ اس کے بال بچوں کو اس کی بیوی کو اس کے گھر والوں کو اس کا علم نہ اللہ تعالیٰ کو صرف اس کا علم ہو کہ بندہ اللہ کے لیے کتنا نیکیاں کرتا ہے خاموشی کے ساتھ اور کوئی شہرت اور ریاکاری اس کا مقصد نہیں ہے مصیبتیں اس لیے بھی دور ہو جاتی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے شکر ادا کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے لہذا ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے نشاد فرمائی دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی نافرمائی نہ کرو یہ دنیا مختصر ہے ایک دن ختم ہو جائے گی گناہ کی لذت ختم ہو جاتی وقتی ہے لیکن جو انسان اطاعت کرتا ہے اس کی لذت ہمیشہ انسان کے لیے برقرار رہتی ہے گناہ کی لذت انسان کو کرتے ہوئے ملتی ہے لیکن بعد میں انسان کو ہمیشہ اس کا احساس رہتا ہے اور احساس اور ندامت کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی داد کرے اللہ کے بندو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ بات جان لے کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھ دیا ہے وہ ضرور اس کو مل کر کے رہے گا اور جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہے لاکھ جبر کر لے لاکھ کوشش کر لے کبھی وہ چیز اس کو نہیں ملے گی اور یہ بات بھی جان لے کہ جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہیں اللہ نے اپنے علم کی بنا پر حکمت کی بنیاد پر اور اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو ہمارے ساتھ لکھ دیا ہے یہ مقدر ہے یہ سب اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ رب اللہ نے لکھ دی ہیں لہذا جب کسی کو مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الہ راجعون جیسا کہ اللہ نے فرمایا الدین اللہدین صحابت مصیبت اتنا الہ راجعون کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں کہ انا اللہ و الہ راجعون ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے لہذا وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے اور اس بات کو بھی یاد رکھے کہ ہماری زندگی میں کتنی مصیبتیں آئیں اور اللہ نے ان کو ٹال دیا ہے لہذا یہ مصیبت جو فی الحال ہمارے ساتھ آئی ہوئی مصیبت بھی ٹل جائے گی اللہ ہی پریشانیوں کو ٹالنے والا جیسے اللہ نے پہلی مصیبت ٹال دی ہمیں عافیت دی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ٹال دے گا اور ہمیں عافیت دے گا ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب انسان کو مصیبت پہنچے تو صبر کرے اور صبر پہلے مرحلے میں ہوتا ہے اول وحلا میں شروع میں صبر ہوتا ہے یہ نہیں کہ انسان پہلے رو لے دھو لے شکایتیں کر لے جدا فضا کر لے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دے اور بعد میں کہے کہ میں نے صبر کر لیا صبر نہیں ہے بعد میں تو انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے پہلے جب مصیبت آتی ہے انسان کو تکلیف پہنچے اسی وقت انسان کو صبر کرنا کیونکہ جزا اور فضا اور رونا اور چیخنا اور چلانا یہ جو چیز گم ہو گئی ہے کبھی اس کو واپس نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو دور کر سکتی ہے جو آپ کے ساتھ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے ان باتوں کو اپنے دوسرے خطبے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہین ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں عافیت دے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھے اب نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہر پریشانی اور مصیبت سے ہمیں ہمارے تمام مسلمانوں کو پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے امین و صاحب محمد والا علیہ و صابین و جزاکم خیر السلام علیکم اللہ وبرکاتہ آج ان شاء اللہ کے بعد پروگرام ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیے سیرت ابراہیم علیہ السلام درخشاں اور تابندہ پہلو اس موضوع پر شیخ محترم کا خطاب ہوگا جزاکم اللہ خیر